سفیان نے ابو اسحاق سے انہوں نے عبداللہ بن یزید سے اور انہوں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹ بولنے والے نہ تھے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک اپنی پوچھ نہ جھکاتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تریسٹھ